میرے داتا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان میرے داتا اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان جذبوں کی تنویر ہنسی خوابوں کی تبھی جذبوں کی تنویر ہنسی خوابوں کی تعبیر پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان میرے داتا کا پاکستان پاکستان میرے باپا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان چاند تارا پر چمکا آنکھوں کا ہے نور چاند تارا پر چمکا آنکھوں کا ہے نور قائم تائیں حشر تلک رب کو ہو منظور جسم ہے ہم اور جان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان جسم ہے ہم اور جان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان دش ہدایت کا ممبا قرآن کی تفہیم رشد و ہدایت کا ممبا قرآن کی تفہیم داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تفصیل وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان پاکستان تو سلامت رہے اے میری جان تو سلامت رہے